السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ سبق پرائیویٹ سبق ہے سبق نمبر 497 یہ میاں بیوی کا پرائیویٹ سبق ہے شرع حدیث کا سبق ہے لیکن ہے لیکن ہے یہ پرائیویٹ سبق اس لیے چھوٹے بچوں کے سامنے نہ سنیے خود اپنا تنہائی میں ضرور سن لو تاکہ آپ کی تنہائی کی شریعت میں کیا ترتیب ہونی چاہیے اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کا علم آپ کو ہو جائے عام طور سے مسلمانوں کو کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اور بھرے مجموع کے اندر علماء یہ بیان نہیں کرتے اب یہ اندرونی جو زندگی ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں یہ کون بتائے گا میں نے اس لیے تفصیل کی کہ یہ سبق سننے سے پہلے احتیاط کے ساتھ سبق سنیں اب سنیے سبق یہ اصلاحی سبق ہے دھیان سے سنیے میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں اگر نظر پڑ جائے تو وہ الگ چیز ہے لیکن جان بوجھ کر نہ دیکھیں مطالعہ نہ کریں اس کا اس کو بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں یہ مضمون ضرور پڑھیں ایسا کرنے سے ایک دوسرے کا سطر دیکھنے سے بھول کی بیماری لگتی ہے نسیان ہوتا ہے آدمی بھول جاتا ہے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زوجین میاں بیوی بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں بلکہ حتی الامکان سطر کا خیال رکھیں چنانچہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک ارشاد نقل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس حلال بستر پر آئے تو حتر امکان سطر پوشی کرے چادر ڈال دے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کریں معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہ دیکھا نہ آپ نے میرا دیکھا اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا اس بات کا خاص لحاظ رکھ کر شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے والدین کے اعمال اور اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے اگر ہم شرم اور حیا کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات اور خصال کے حامل ہوگی اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراثیم شرائط کر جائیں گے آج کل ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا اس لیے سے اس لیے اللہ سے شرم کیجئے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے یہ شرم و حیا ہمیں ایسی بری باتوں سے بچا سکے گی اس کے علاوہ سطر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرم گاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے سطر پر بلا ضرورت نظر کرنا بھی ہے جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے یہ مضمون بکھرے موتی جلدوم سے میں نے لیا ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں وہیں پر سارے